حضرت ابو سعلبہ خوشنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ ہم اہل کتاب کی ہمسائیگی میں رہتے ہیں جبکہ وہ اپنی ہانڈیوں میں خنزیر پکاتے اور اپنے برتنوں میں شراب پیتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تمہیں کوئی اور برتن مل جائیں تو ان میں کھاؤ اور پیو اور اگر ان کے علاوہ کوئی اور نہ ملے تو انہیں پانی سے اچھی طرح دھو کر ان میں کھا پی لیا کرو سننے ابو داود حدیث نمبر تین ہزار آٹھ سو انتالیس